حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو تھوڑا پینے سے منع کیا ہے جسے زیادہ پینا نشاور ہو سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو بارہ